آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو تیبا کا نگر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو تیبا کا نگر کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا کیسا لگے گا دیکھیں گے جو تیبا کا نگر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو تیبا کا نگر کیسا لگے گا ہاں کیسا لگے گا آقا سے محبت بری اس نعت کے صدقے اس نعت کے صدقے ہاں اس نعت کے صدقے آقا سے محبت بڑی اس نعت کے صدقے اس نعت کے صدقے روشن میری ہو جائے قبر کیسا لگے گا روشن میری ہو جائے قبر کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو با کا نگر کیسا لگے گا ہے سفکت کی مان میں وہ تین ستیرا تین ہاں تین ستیرا ہے سفت ایمان میں وہ تین ستیرا تین ستیرا پھر ذکر یہ اصحاب بدر کیسا لگے گا پھر ذکر یہ اصحاب بدر کیسا لگے گا ہاں کیسا لگے گا ناموں سے صحابہ ناموں سے رسالت ہو یا ناموں سے صحابہ ناموں سے صحابہ ناموں سے صحابہ ناموں سے رسالت ہو یا ناموں سے صحابہ ناموں سے صحابہ اس کے لیے کٹ جائے سر کیسا لگے گا اس کے لیے کٹ جائے سر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو تیبا کا نگر کیسا لگے گا ہاں کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا اس گنبد ہزرا کے ہنسی جلووں میں کھو کر ہنسی جلووں میں کھو کر ہنسی جلووں میں کھو کر اس گنبد ہسرا کے ہنسی جلو میں کھو کر ہنسی جلب میں کھو کر آنکھیں جو میری بر آئے گی کیسا لگے گا آنکھیں جو میری آئے گی بر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو تے کا نگر کیسا لگے گا دیکھیں گے جو تے کا نگر کیسا لگے گا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com